اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے اس لیے درحقیقت بہرے ہیں تو کیا تم بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے نہ ہوں